من المسلمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إن أصابته سرا فشكر فله خير وإن أصابته ذرا فله خير وليس ذلك إلا للمؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے عزیز دوست اور بھائیوں اللہ نے یہ زندگی کی قیمتی امانت اور دولت ہمیں عطا فرمائی ہے اور اس ساری کائنات میں اشرف المخلوقات انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور محض انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر فرمایا ہے اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یہ ایمان انسان کی زندگی کو اتنا قیمتی بنا دیتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والے یہ اتنے اونچے ہیں کہ اللہ نے ان کے جان اور مال کو جنت اور اپنی رضا کے بدلے میں خرید لیا ہے یعنی فرمایا کہ یہ اب ایمان والے مجھ سے عہد کریں سودا کریں اپنی جانوں کو بیچیں تو نہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ جو کہہ دیا اللہ اکبر یہ اتنا بڑا اقرار ہے اللہ کے ساتھ اتنا بڑا عہد ہے اللہ کے ساتھ اتنا بڑا علم اور بڑی گواہی ہے اللہ فرماتے ہیں جب دل سے زبان سے اقرار کیا اور دل سے اس کا یقین کیا تب ان کی قیمت اس کا خریدار اللہ ہے اور ان کی قیمت جنت اور اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی رضا تو جنت سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے فرمایا ان کا ایک ایک لمحہ یہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہے اور ایمان کی حالت میں ان پر آپیش آنے والے حالات فرمایا ان کو بھوک کی ایک لہر پہنچے گی پیاس کی ایک لہر پہنچے گی تو یہ ان کے لیے نیکی بنا کر لکھ دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سیکھنے کے لیے اور حضور کے طریقے پر کرنے کے لیے اللہ نے اپنی زندگی کو لگانے کی توفیق عطا فرمائی یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے ان شکر تم لزیدن تم میرا شکر ادا کرو گے دل میں بھی احسان مند ہو گے زبان پر بھی اللہ کی شکر والے کلمات آئیں گی اور پھر اس محنت اور کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرو گے اللہ کا وعدہ ہے البتہ ضرور و ضرور میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا ذاتی کروں گا جب اللہ نے انسان بنایا انسان بنا کر ایمان جیسی دولت عطا فرمائی اور ایمان جیسی دولت عطا فرما کر اپنے رستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی ایمان کہ اس کو تو بھوک کی لہر اس کو پیاس کی ایک لہر ایک لمحہ اور اس کو کانٹا چوبھے تو اس کو بھی نیکی بنا کر اس کے اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پورا دین اور یہ نماز عطا فرمائی یہ نماز کتنی بڑی دولت ہے ان سلادنہ تنہا شاہ المنکر کہ نماز یہ ایسی عبادت ہے کہ انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں سے یہ روکتی ہے نماز ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان اپنے سارے اعضا کو اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز اللہ نے اپنے دربار میں بلا کر حضور کو عطا کی حضور کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں سے گزارا گیا ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات دروازہ کھٹکھٹایا جاتا آسمان کا فرمات کون کہ جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بلوایا گیا ہے کہ جی ہاں بلوایا گیا ہے پیغام بھیجا گیا ہے دروازہ کھلتا تھا کہیں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی کہیں ہارون علیہ السلام سے کہیں موسا علیہ السلام سے اور سب سے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور واپسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا ہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور کہا اسلام کے بدلے میں جنت تو مل گئی تمہیں جنت تو ایک بہت میٹھی اور بڑی پاکیزہ اور <clears throat> زمین ہے اور اس کے درخت تمہارے یہ اعمال اور اللہ کا ذکر ہے جتنے زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے اس لیے فرما سبحان اللہ ایک سبحان اللہ کہنا جنت میں ایک درخت اگ جاتا ہے اور جنت کے جو درخت ہوں گے وہ دنیا کے درختوں کی طرح نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بتاؤں جنت کے ایک درخت کے بارے میں کیا اس کی شان ہوگی کہ اس کے پتوں سے انسانوں کے لیے ریشم کے جوڑے پہننے کے لیے کپڑے نکلیں گے اور اس کی جڑوں سے انسانوں جنت والوں کی سواری کے لیے گھوڑے نکلیں گے اور ان میں لگام لگے ہوئے ہوں گے جو ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے ہوں گے ایک ایک ہیرے جواہرات کی قیمت کائنات سے زیادہ ہے اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مان کر دے اور ایمان والا اس پر سوار ہوگا جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑے گا اور وہ ان کو لے کر جو ہے جنت میں پھریں گے نچلے درجات والے کہیں گے اے اللہ یا فرشتوں سے پوچھیں گے فرشتوں یہ اونچلے اونچے درجات پر کیسے پہنچے فرمائے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے تم لوگ راتوں کو سوتے تھے اور راتوں کو جاگ کر کے تحجد پڑھا کرتے تھے تم عام دنوں میں کھاتے پیتے تھے یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور نیک اعمال کیا کرتے تھے تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر ایمان کی دولت عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدر سے باہر تشریف لائے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم <clears throat> ان کے پاس تشریف لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا متوجہ ہوئے حضور نے پوچھا اے میرے صحابہ ما اجل سکم اس مجلس میں تمہیں کس چیز نے بٹھایا کہ اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ نے یہ نعمت اسلام دی اللہ نے ایمان دیا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا اور اس سے اگلی باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے میں حضور کی محنت کو سیکھ کر حضور کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول اللہ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا اس پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کی تصویر اور تقدیس کر رہے ہیں فرمایا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کی قسم کھلاتا ہوں بتاؤ اسی لیے بیٹھے ہو کہ اے اللہ کے رسول اسی لیے بیٹھے فرمایا میرے صحابہ میرا دل تو تمہارے بارے میں صاف ہے یہ کوئی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم سے قسم نہیں لی کہ تم خلاف واقعہ بات کر رہے ہو بلکہ میں نے تو بات پوری واضح ہو جائے بات بہت اہم ہے امت کو بتانے کے لیے تم سے قسم دی اگر یہی بات ہے تو سن لو ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ بتا کر گئے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اللہ نے بھیجا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں صحابہ کے اس عمل سے کہ فرشتوں نے جب کہا تھا اے اللہ دنیا میں پہلے اور مکنات بھی تھے اور بھی روایت آتی ہے ایک دو مخلوق اور تھی انہوں نے تو فساد برپا کیا اور ادھم مچایا آپ نے ان کو ختم کیا اتجا لفیحہ میشی ہا قدیمہ ان کو دیکھتے ہوئے پھر کوئی آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو دنیا میں بگاڑ پیدا کرے دنیا میں بگاڑ کیا ہے کہ اللہ کی معرفت اور ایمان کے بغیر زندہ رہے کا ساری کائنات اللہ کا حکم مان رہی ہے کوئی کائنات کا ذرہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور یہ مخلوق جو ہے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرے میوسی دفیہ دفیہ ویسف دماغ خواہشات پر چلے گا تو خواہشات کا خواہشات پر چلنے کا ظاہری نتیجہ آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی کیونکہ مسائل وسائل بہت کم ہیں مسائل بہت زیادہ ہیں اور جب انسان کے دل کا یقین بگڑا ہوا ہو کہ مسائل ان دنیا کے وسائل سے حل ہوتے ہیں تو پھر آپس کے جھگڑے اور خون ریزی سارے کہتے بنیاد یقین کی بگاڑ ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں سارے عالموں کے رب ہیں جیسے جسموں کو پالنے کے لیے اللہ زمین سے غلے اگاتے ہیں آسمانوں سے بارشیں برساتے ہیں تو اصل تو اس میں روح اور روح کی تربیت کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں اور حضرات انبیاء کرام کی طرف علم آتا ہے اللہ کی طرف سے وہی کی صورت میں اور وہ اس روح کی غذا ہے اس لیے ہر نبی اپنی قوم کی طرف اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آتے ہیں اور کیسی یا قوم انی لکم ناصح امین اے میری قوم میں تم میں سے ہوں میری قوم کا مطلب کہ تم میں تم میں سے ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں لیکن ہوں تمہارے لیے بڑا ہمدرد خیر خواہ وفادار ہوں اور اللہ نے ایک امانت دی ہے اپنے دین کی اس میں امانت دار ہوں وہ امانت میں تمہیں پوری پوری پہنچاؤں گا اور وہ کیا ہے یا قوم عبود اللہ اے میری قوم دنیا کی ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں یہ مخلوق ہیں مخلوق اللہ نے ان کو پیدا کیا اور ان سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اللہ نے ان میں رکھا ہے تو کرنے والی ذات کس کی ہے اس لیے ماننے کس کی ہے اللہ عبد اللہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو عبادت کیا ہے کہ ہر حال میں ہر جگہ پر ہر وقت اللہ کے امر کو دیکھنا یہ اللہ کی عبادت یہ سارے کائنات کو آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کو حکم دیا اور وہی اس کی تصویر اور وہی اس کی عبادت ہے فرشتوں کو پیدا کیا اور اسی وقت سے ان کو آتا کل ان خلق ثم معاہدہ ہر چیز کو پیدا کر کے جو کرنا تھا اس کی ہدایت دے کر اس میں اللہ نے لگا دیا اور سارے کائنات جب سے پیدا کی اور جب انسانوں سے دین نکل جانے کی وجہ سے سور پھونک کر کائنات کو جو ہے ختم کیا جائے گا سارے کائنات اللہ کی طاعت میں ہے انسان کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے حالات اور آخرت کے حالات کا دار و مدار انسان کے اعمال پر رکھا ہے اور اعمال کا دار و مدار انسان کے دل کے یقین پر رکھا ہے اعمال کے درست کرنے کے لیے اللہ کا دین ہے اور دل کے یقین کو درست کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے ہر نبی جو آیا ہے اس کی قوم یا تو کفر اور شرک میں مبتلا ہو چکی یا اگر دین والے تھے تو دین کو بھول کر چیزوں میں اتنے مشغول ہو گئے اپنے اعمال کو بگاڑ لیا ان اللہ علیہ رمابی قوم ان حتیٰ یغیر ما انفسین اے میرے بندوں میں تے رب ہوں میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں میں ارحم الراحمین ہوں میں نے نعمتوں کی بارش تم پر کی ہے تو یہ نعمتیں میں تم سے نہیں لیتا بلکہ تمہارے وہ اعمال جو نعمتوں کے زائل ہونے کا سبب بنتے ہیں جی ہاں اچھا، تم اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بگاڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ چیزوں کے بھی خالق ہیں اور حالات کو بھی اتارنے والے ہیں اور حالات کا تعلق آخرت کے بھی اور دنیا کے حالات کا تعلق انسان کے دل کے یقین اور انسان کے آدھا کے استعمال کے ساتھ آدھا کا استعمال کیا کہ اللہ کے احکام کو ماننا دیکھنے کے بارے میں بولنے کے بارے میں سننے کے بارے میں تو اللہ نے ہمیں یہ دین مرحمت فرمایا اللہ نے انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے اور زمانے کی خوردبین اور دوربین ہمیں عطا فرمائی ہے زمانے کو گواہ بنایا ہے ولاشری الفی خس انسان کی یہ زندگی کتنی قیمتی ہے اور یہ اس میں محنت کا مادہ رکھا ہے اور کامیابی کی طلب رکھی ہے لیکن کون سی محنت نتیجہ آور ہوگی جو صحیح ہے اور کامیابی کس کو ملے گی جو صحیح طریقے سے محنت کرنے والا ہے اس لیے صحیح طریقے پر محنت کرنے والوں کے لیے سب سے پہلے ایمان وہ عامل الصالحات اور پھر اپنے یا یعنی اللہ کے جو احکام اللہ کے احکام کیا ہیں کہ جو آزادی ہیں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا دیکھنا اللہ کے حکم کے مطابق بولنا اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھوں کا لین دین اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے نبیوں پر علم اتارا اور حضرات انبیاء کرام اس علم کو لے کر قوموں کے پاس آئے لیکن اس علم کے لیے طلب ضروری ہے ان الجم و کموہا و ان تم لہا کاری تم میری اس ہدایت اور علم کی دولت کو ناپسند کرنے والے ہو اور اس کو کم جاننے والے ہوں ہم تمہیں چپکا دیں ایسا نہیں بلکہ اس کے لیے طلب ضروری ہے اس لیے ہر نبی نے سب سے پہلے اس کلمہ معرفت لا الہ الا اللہ کلمہ تقوا کلمہ اخلاص اس کی دعوت دی اس کو کلمہ اخلاص کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا کہ سب کچھ ہے ہی اللہ کا اور میرے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک اللہ اس کے خالق اور مالک ہیں تو جس نے اللہ کو پہچان لیا تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اور اپنے آدا کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے والا ہوگا وہ لدین آمن اشد الحب للہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ فائدہ ہے کہ جسے محبت کی جائے پھر اس کے لیے انسان سب کچھ لگا دیتا تو اللہ نے انسانوں کو آخرت کے لیے پیدا کیا اس لیے ان کی رہبری کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور علم اتارا اور ان کو ایک طریقہ زندگی دیا تو سنت اللہ کی اللہ ہے اگر میں چاہوں تو سب کو ہدایت دے دوں تو یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اب بھی اللہ نے ہدایت دی ہے لیکن اللہ نے ہدایت کو انسان کی طلب اور محنت سے جوڑا ہے انسان کی طلب اور محنت سے جوڑا ہے اس لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے علم لے کر آتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کا اللہ کا تعارف کراتے ہیں سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا علیکم بھی کریمت انلطقنہ تدین الکم العرب تو ادی علیکم جد العجم اتنا بھاری اور قیمتی اور کلمہ لے کر آیا ہوں اتنا قیمتی کلمہ لے کر آیا ہوں اگر اسے تم اس کلمے کا اقرار کر لو اور اپنی زندگی کیونکہ یہ کلمہ اس کے مطالبات ہیں اس کے تقاضے ہیں جذبات بدل جائیں زندگی کے طریقے بدل جائیں جی ہاں کہ جذبات ہمارے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں زندگی کے طریقے بدل جائیں کہ ہم نے تو زندگی اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یقین بدل جائے یقین بدل لیا کیونکہ یہ دنیا دھوکا ہے اور دنیا سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ نظروں کا دھوکا ہے اس کائنات کو بنانے والے بھی اللہ اور اس سے جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کرنے والے بھی کون ہیں اللہ ہیں <clears throat> اللہ فرماتے میرے بندو بتاؤ اگر سورج کو آسمان کے بیچ میں تمہارے سروں کے اوپر روک لوں تو میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ ہے جو اس سورج کو ذرہ برابر بھی سرکا سکے اتنی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے بھی اس کی گرمی جب اپنی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو کیسے تم پریشان ہو جاتے ہو اور اگر سورج کو میں ڈبو دوں تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے جو تمہارے لیے سورج کو نکال سکے <clears throat> حضرت ابراہیم علیہ السلام <clears throat> اللہ نے ہر باطل طاقت کے لیے نبی کو بھیجا نمرود ایک بادشاہ تھا اپنی بادشاہت کے طاقت کے گھمن میں آ کر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اللہ نے اس کے باطل کو توڑنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور نبی اور وہی دے کر بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نمرود کے سامنے تو کہ تمہارا رب کون ہے کہ ربی اللہ جی و امید <clears throat> میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور وہ رب وہ ہے جو موت عطا کرتا ہے زندگی اور موت یہ دونوں اللہ کے مخلوق ہیں یہ موت صرف انسان کے ختم ہونے کا نام نہیں اس لیے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اللہ خلق الموت موت کو پیدا کیا والحیات اور زندگی کو پیدا کیا کہ موت تو یقینی ہے اس کو لو مقدم کیا گیا جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے اور یہ آخری فیصلہ ہوگا اللہ کا تو جہاں جنت اور دوزخ والوں کو متوجہ کیا جائے گا اور موت کو بلوایا جائے گا اور فرشتے سے کہا جائے گا آج اس موت کو بھی ذبح کر دو موت کو بھی موت آ جائے فرمائے وہ وقت ایسا ہوگا کہ جنتیوں کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اللہ ہمیں وہ جنت عطا فرمائے اور دوزخ والوں کی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے افسوس اور حسرت اور رونے کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اس لیے بھائی یہ زندگی اللہ کی امانت ہے سب سے قیمتی دولت ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے آدھا کی یہ سلامتی ہے اس لیے اللہ نے دی ہے اللہ کیا فرماتے ہیں لیا آبدون کہ اللہ کی عبادت کرو جی ہاں اکیلے اللہ کو اپنا خالق اور مالک جانو اور اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کر لو اما خلق الجن وال انصا اللہ آبدون ما ارید و من ہو مر و ماں ارید و ایت رزق کا بندوبست تو اللہ تعالیٰ نے کیا آخرت آخرت کی تیاری کو موقوف رکھا ہے انسان کے جو ہے عمل پر محنت پر اور دنیا میں جتنی زندگی ہے اس کے سانس کے لیے آکسیجن اور اس کی زندگی کے چلنے کے لیے پانی کے قطرے اور نظام کے چلنے کے لیے اناج کے یہ دانے ہواؤں کی جھوکے سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ماں کے پیٹ سے جب انسان نکلتا ہے تو سب کچھ اس سے لکھا اس کے لیے لکھا ہوتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاد بھائی جو چھوٹی عمر کے تھے فرمایا تمہیں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں عالموں کا کلمات تمہیں کچھ نصیحت کرتا ہوں یہ تنفع جو تمہیں نفع دیں گے احفظ اللہ دیکھو اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اللہ دین کی حفاظت کو تعبیر کیا جا رہا ہے اللہ کی حفاظت اللہ تو حفاظت کا محتاج نہیں نہ اللہ کا دین حفاظت کا محتاج ہے تو ہماری سعادت کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دین پر چلنے کا حکم تم یہ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں زندہ رکھو گے تو اللہ کے دین کی حفاظت ہے تم نے تو اپنی ہر انسان اپنے چھوٹے سے جسم چھوٹی سی صلاحیت چھوٹی سی زندگی میں اور اللہ کی دین نعمتوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے گا تو یحفظ حفظ کا اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے احفظ اللہ تجد ہو تجاہ کا اللہ تعالیٰ ایسے قدردان ہے انسان کے اعمال کے کہ تم اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں رکھو گے اور اللہ کے اپ اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ پاؤ گے اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ پاؤ گے اس لیے اللہ کی ذات پر ایمان یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے اور پھر یہ ہے کہ جب یہ آخرت کا سرمایہ ہے دل میں ایمان کی کیفیات اور لہریں ہیں اور انسان اللہ کے احکام پر چلتا ہے یہ سرمایہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا نور اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس مخلوقات کو اس نور نور کا شعور ہے اس لیے یہ مخلوق یہ زمین یہ آسمان یہ ہوائیں اور یہ پہاڑ اور یہ ریت کے ٹیلے یہ سمندر اور یہ دریا انسان کے اس جو ہے سرمایہ کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اس لیے موسا علیہ السلام اللہ کے امر سے جب اپنی قوم کو لے کر نکلے فصر بعبادی لیلا اے موسا تم نے اپنی قوم پر محنت کی ان کو توکل کی دعوت دی نمازوں کی دعوت دی انہوں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا اب تم میرے حکم سے ان جو ہے لے کر نکلو تو موسا علیہ السلام لے کر نکلے اللہ کے امر کے لیے تو اللہ کے امر میں کامیابی ہے چاہے ظاہر کچھ بھی نظر آئے تو رات کو نکلنا اس ایسے نکلو کہ فرعون تمہیں پا نہ سکے تو اللہ راہ دکھلا دیتے موسا علیہ السلام اپنے قوم کے مردوں عورتوں بچوں ساد و سامان کو لے کر اتنا دور نکل جاتے کہ فرعون جب جو ہے وہ اٹھتا اور اپنے اس کی قوم جاگتی اور وہ یہ دیکھتے کہ ہمارے گھروں میں کام کرنے والیاں آئی نہیں ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے آئے نہیں کہاں موسا علیہ السلام اور اس کی قوم ہے اور وہ نکلتا تو تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا تو اس میں یہی کہا جاتا کہ علیہ السلام ایسی تیز دوڑے اور ایسا راستہ اختیار کیا کہ فرعون ان کو پہنچ نہیں سکا لیکن یہ بات نہیں ہے اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کرنے والی ذات کس کی ہے اور کرنے کا جو قانون ہے وہ اللہ کے حکم کو اللہ اللہ کے حکم کو اللہ کی چاہت کے مطابق پورا کرنا اس پر اللہ جو سارے نظام کو بدلتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے مسا علیہ السلام کو پہنچا دیا جو ہے بحر قلزم پر اور وہاں پہنچے اور رکے کیونکہ آگے راستہ نہیں ہے جا نہیں سکتے اتنے میں فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ کہ بھائی ہمارے خدمت کرنے والے چلے گئے وہ اپنے لشکر کے ساتھ کیل کانٹوں کے ساتھ نکلا فلما ترا الجمانی جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بنی اسرائیل تو گھبرا گئے اور کہنے گئے اے موسا کہاں لا کر ہمیں پھنسا دیا ان لمد رکون ہم تو چاروں طرف سے ایسا احاطہ کر لیا گیا کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو میں ایسے راستہ نکال کر دکھاتا ہوں کہ عقل والے سمجھ ہی نہیں سکتے اب عقل والے دیکھیں کہ سامنے کھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اور عقل والے دیکھیں کہ پیچھے دشمن فرعون آ رہا ہے جس نے اس بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا ان کے جوانوں سے مشقت والے کام لیے ان کی عورتوں سے گھروں میں بیگار کام لیا تو کوئی راستہ نہیں لیکن موسا علیہ السلام اطمینان سے ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر لے کر نکلا ان میں جب اللہ کے حکم کی بنا پر لے کر نکلا ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے کیا فرما کل اے میری قوم تم گھبرا رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ ہم پریشانی میں نہیں اس لیے کہ یہاں پہنچنے کا سبب اللہ کا امر ہے یہاں پہنچنے کا سبب کیا ہے عصری عبادی اس بنا پر تمہیں لے کر نکلا ہوں اور اللہ کے امر پورا کرنے میں ظاہر میں جو کچھ بھی نظر آئے چاہے ناکامی نظر آئے لیکن حقیقت میں وہ کامیابی ہے ہاں۔ کل ربی سیاح دین ہم مجھے راستہ نکال کر دکھلائے گا اب عقل والے آ جائیں سوچیں کہ پیچھے فرعون اس کی پوری فوج اور ہتھیار اور کیل کانٹوں کے ساتھ ہیں اور یہ نہتے لوگ ہیں جو رات کو اندھیرے میں چھپ کر بھاگ کر نکلے اور آگے سمندر ہے اب کیا ہوگا اللہ نے فرمایا اے موسا اپنے اس آسا کو سمندر پر مارو سمندر پر مارا اللہ نے سمندر کے پانی کو کتو دل عظیم چٹانوں کی صورت میں بنا کر بارہ راستے بنا دیے کہتے بنی اسرائیل ان میں تھی یہ قبائل ہر کام کے لیے الگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اجتماعیت ہے بارہ قومیں ہیں بارہ راستے بنے پتھر سے بارہ چشمے ان کے لیے نکلے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں یہ سب یہاں کون و عباد اللہ اخوانہ تم سب بھائی چارے والی زندگی اور بھائی بھائی بن کر رہو تو موسا علیہ السلام نے جو عصا مارا بارہ راستے بن گئے اور موسا علیہ السلام کی قوم پار ہو گئی اب نمرو جو فرعون جو آیا وہ کھٹک گیا وہ سمجھ گیا لیکن قوم کو لے کر آیا تھا اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا تو کہنے لگے یہ راستے تو ہمارے لیے بنے فرعون کا آخری آدمی جب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں داخل ہوا تو وط البحر رہون رہ انم مغرقون موسیٰ موسا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ تو راستوں سے جس طرح ہم راستے پار کر کے آئے وہ بھی راستے اندر آ گئے اور آگے بڑھ رہے ہیں تو اپنے مرضی سے عصا مارنے کا ارادہ کیا اللہ نے فرمایا نہیں اصا کو لینا چھوڑنا مارنا میرے حکم کے ساتھ ہوگا تو اس کے پیچھے یہ طاقت ہوگی اب میرا حکم نہیں ہے وطر بہر رہ اپنے اصا کو روکے رکھو اور سمندر کو اسی طرح راستوں والا چھوڑ دو آنے دو اس کو موسا علیہ السلام نے اصا نہیں مارا جب آخری آدمی بھی آیا تو براہ راست اللہ نے حکم دیا اور وہ سارا پانی آپس میں مل گیا اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے کہ جنہوں نے صدیوں سے ان کے بچوں کو ذبح کیا تھا اور ان سے جو ہے کوڑے مار مار کر اور عذاب دے کر ان سے کام لیتے تھے بے بسی کی حالت میں کہ موسا علیہ السلام پر ایمان لائے اللہ کے دین پر چلے نمازوں کو قائم کیا اللہ کی داد پر توکل آیا اور اللہ کے امر سے نکلے ہیں تو اللہ نے دکھا دیا کہ یہ پوری فرعون کی قوم کوئی بچہ بھی ان کا نہیں بچا اور چند لمحات میں اللہ نے ان کا صفایا کر دیا اللہ کے فیصلوں میں کوئی لمحات اور کوئی ہفتے اور کوئی مہینے اور سال نہیں لگتے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول کن كن فيكون اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کہا اب تم نے اتنی جو ہے وہ تم نے اللہ کی قدرت دیکھ لی ہے اب ایک مالک قوم ہے جو ظالم ہے بڑے جسم والی ہیں ان سے ہم نے جو ہے جہاد کرنے جانا ہے اور ان سے جو ہے انہوں نے ہمیں بے وطن کیا تھا ہم نے جہاد کرنے کے لیے جانا ہے تو موسا علیہ السلام نے اپنے قوم کے بارہ سردار بھیجے وہ امالکہ قوم تھی تو وہ تو بڑے بڑے جسم والے تھے اب ان بارہ کو بھیجا موسا علیہ السلام نے بھیجا تھا یہ حالات معلوم کر کے قاعدہ یہ ہے کہ جب حالات معلوم ہو جائیں تو بڑوں کو بتایا جائے کسی بات کے معلوم ہونے پر فوراً اس کو پھیلایا نہ جائے کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں اہل علم ہوتے ہیں وہ کتنی بات بتانا مناسب ہے یا کتنی اور کون سی بات بتانا مناسب نہیں اس لیے بارہ سردار دیکھ کر آئے اور آ کر دو ان میں سے انہوں نے تو اس اصول کی پابندی کی کہ ہم نے موسا علیہ السلام کو بتانا ہے اور موسا علیہ السلام پھر اپنی قوم کو بتائیں گے لیکن دس آدمیوں نے اے اے ہماری قوم اے بنی اسرائیل یہ تو بہت بڑے بڑے جسم والے ہیں موسا علیہ السلام تمہیں جا کر مروا دے گا تم کہاں جا رہے ہو تو بددی پھیل گئی دو آدمیوں نے اس کا اس جو ہے اس ذمہ داری کا احساس کیا اور پورا کیا باقی انہوں نے بددی پھول اور کیا کہنے لگے فقطلا ان نا ہا ہونا هنا قائدون اے موسا اتنے بڑے جسموں والوں سے تم ہمیں جا کر لڑاؤ گے ہم ہمارے جسم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے جائیے آپ اور آپ کا رب جائیے آپ جا کر جہاد کریں انا ہا ہونا قائدون ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ نے فرمایا میری اتنی قدرتیں اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے اتنی کرامتیں اور معجزات دیکھ کر بھی بھی تم تو پھر اللہ نے کیا سزا دی کہ وہ اپنے وطن سے نکلے تھے اور اس امالکہ کی قوم میں داخل ہونا تھا نہیں گئے تو میدان تی کہا جاتا ہے چالیس سال تک اس میں اس میدان میں سرگرداں پھرتے رہے چالیس سال تک پھر چالیس سال بے وطن اور چالیس سال یہ اللہ کی طرف سے غصہ تھا ہم موسا علیہ السلام ہارون علیہ السلام یہ تو اللہ کے نبی ہیں ان کا دل تو مطمئن ہے فرمائیے صبح کو چلتے تھے کہ چلیں اور اس میدان کو پار کریں اور اپنے وطن میں پہنچیں اور اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اور اللہ کے حکم پر جہاد کرنے کے لیے نہیں گئے اور اس میدان میں اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وضل اللہ علیہ الغمام ہم نے بادلوں کا تم پر سایہ کیا اردن میں ایک جگہ ہے اسے اغوار کہتے ہیں جو نشیبی زمین ہے اللہ کی پناہ وہاں کی گرمی تو یہ میدان میں پھر رہے ہیں اور سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے اللہ اللہ علیہ الغمام اے بنی اسرائیل ہماری نعمت کو یاد کرو کہ موسا علیہ السلام تمہارے ساتھ تھے ہارون علیہ السلام تمہارے ساتھ تھے تم نے اللہ کی نافرمانی کی اس لیے اللہ نے مقرر کیا کہ چالیس سال تک تم اپنے وطن نہیں پہنچ سکتے تم ہمارے حکم پر اس اگر تم جاتے ہم تمہیں فتح دے دیتے وہ امال کا قوم مغلوب ہو جاتی وہ ملک تمہیں مل جاتا تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اس لیے چالیس سال تک اس میں پھرتے رہو چالیس صبح چلتے تھے اپنے جہاں سواریوں پر چلتے چلتے پورے دن چلتے تھے اور رات کو جو ہے پڑاؤ ڈالتے تو دیکھے جہاں صبح چلے تھے وہیں پر پہنچے ہوئے وہیں پر پہنچے ہوئے نہ اپنا ملک ہے نہ اپنے گھر ہیں تو جہاں چھت کے لیے اللہ نے بادلوں کا سایہ کرایا اور اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا انعام وہ انزل نہ علی کو وسلوا تمہارے کھانے کے لیے اللہ نے بھنے ہوئے بٹوروں کا بٹیروں کا گوشت تمہیں عطا کیا اور ایک قسم کا درختوں سے نکلنے والا گوند یا حلوے کی صورت میں تمہیں عطا کیا اور پانی کے پانی کے لیے کیا کیا کہ جو پتھر تھا موسا علیہ السلام کے ساتھ جب قوم کہتی اے موسا ہاں اے موسا ہمیں پیاس لگی ہے اے موسا ہمیں پانی کی ضرورت ہے اب وہ تو میدان ہے اور گرد و غبار والا اور چٹیل میدان ہے کوئی زراعت بھی اس میں نہیں ہے تو وہاں پانی کا انتظام کھانے کا انتظام کہ اللہ نے من اور سلوا اترا حلوا اور بٹیر بھنے ہوئے بٹیروں کا بٹیر جیسے پرندے کا گوشت ان کے سامنے آ جاتا اور پانی کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا پانی کے لیے یہ کہ وہ پتھر کو رکھا جاتا اور موسا علیہ السلام اپنا آسا مارتے پتھر چوکور تھا تو چاروں ہر طرف سے تین چشمے اس میں سے ابل کر آخر تک جاتے تھے کہ بارہ قبیلے ہیں کہتے ہیں کم از کم ایک قبیلے میں پچاس ہزار افراد تھے تو ایک چشمے سے پچاس ہزار افراد کی پانی کی ضرورت پوری ہوتی تھی مدل اللہ ون وسلوا کلو مار زخناکم تو اس لیے کہ وہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ نے اللہ فرماتے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری نعمتوں کو ہیں اس میں تو سارے قبائل میاں بیوی بھی تھے بچے بھی پیدا ہوئے اب بچے جو پیدا ہوئے ان بچوں کے لیے یہ تو پانی کا انتظام اللہ نے پتھر سے کر دیا کھانے کا انتظام من و شلوا سے کر دیا اب بچوں کے لیے کپڑے اور پھر قدوں کا بڑھنا اور کپڑوں کا جو ہے بدلنا دوبارہ سینا پہلے پرانے ہو جانا یہ نظام بھی اللہ نے ایسا کیا جب بچہ پیدا ہوتا تھا جیسے اللہ ان کے لیے من و شلوا اتار رہے ہیں بچے کے پیدا ہوتے ہوئے اللہ اس کے جسم پر لباس بھی دے دیا کرتے تھے اور جو نہیں چالیس سال کوئی معمولی مدت نہیں ہے بچہ تو ہر مہینے بڑھتا ہے ہر دو مہینے بعد تین مہینے بعد پہلا لباس چھوٹا ہو جاتا دوسرا لباس اور یہ چالیس جو پہلے سال پیدا ہوئے تو انہوں نے انتالیس سال تو گزار لیے جو دوسرے سال پیدا ہوئے انہوں نے اڑتیس سال تو گزار لیے جو دس سال بعد پیدا ہوئے تیس سال تو گزارے کیا اللہ کا انعام تھا ان پر کیا انعام تھا اللہ کا ان پر کیا اللہ کیسے مہربان ہے کہ بچہ پیدا ہوتے اس کے اوپر لباس ہوتا تھا اور جو جو بچے کا قد بڑا ہوتا تھا اللہ کی طرف سے وہ لباس بھی اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جاتا تھا تو یہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ ہے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ یقین ہے یہ کلمہ اخلاص ہے یہ کلمہ تقوی ہے تقوی کہتے ہیں کہ پاک صاف ستھرا انہیں یعنی گناہوں کی نحوست اور سیاہی اور گناہوں کی بدبوؤں سے اپنے آپ کو صاف رکھنا اور اللہ کے احکام کا نور کہتے ہیں یہ اللہ کا کے احکام یہ ایسا انسان کا سرمایہ ہے کہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے یہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہم میں سے ہر ایک جو چل پھر رہا ہے ہر جگہ جا رہا ہے بیٹھ رہا ہے اٹھ رہا ہے تو اس کا ایمان کا سرمایہ اس کے ساتھ ہے اس کی نمازوں کا نور اس کے ساتھ ہے اس کے جو ہے اللہ کا ذکر اس کا نور اس کے ساتھ ہے قرآن پاک کی تلاوت اس کے ساتھ ہے حتیٰ کہ جو اللہ کی طرف سب سے بڑا عمل دعوت ہے ومن احسن قولا ممن دعا اللہ یہ نور اس کے ساتھ ہے اور اس کائنات کو شعور ہے کہ یہ ایمان والا کتنے نور کے ساتھ چل رہا ہے اس کے مطابق ہی یہ کائنات اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہے اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگلوں میں پہنچتے دعا کرتے آسمانوں سے بارش ورستی ایسے جنگل میں پہنچتے جس میں ویشی درندے ہیں ان کو اعلان کر کے کہہ دیتے جنگل خالی کر دو وہ جنگل خالی کر دیتے اور دعوت دیتے ہوئے جب وہ دریاؤں اور سمندروں پر پہنچتے تھے تو کہتے تھے یہ سمندر تو پانی کا ایک قطرہ ہے یہ ہمارے ہمیں روک نہیں سکتا تو تاریخ اسلامی تاریخ کے چار واقعات ہیں جس پر صحابہ نے سمندر اور دریاؤں کو اپنی سواریوں سمیت پار کیا یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے دنیا میں بھی فائدہ دینے والا آخرت میں اس لیے انسان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس دفن کرنے والے چلے جاتے ہیں منکر اور منکر نکیر جو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں وہ جانے والوں کی قدمے کے آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال مر رب بتاؤ تمہارا رب کون ہے ان رب اللہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے سم بستقام اس پر جمے رہے رب کسے کہتے ہیں عدم سے وجود دیا اور سب سے کمزور حالت سے ماں کے پیٹ میں بھی ایک قطرے سے قطرے کے ایک ذرے سے پورا جسم اور آگاہ بنائے اور دنیا میں آ کر بھی بالکل کمزوری کی حالت سے کمال اور جوانی تک پہنچانا یہ پہنچانے والی ذات کون سی ہے تو جن کو یقین ہے کہ ہمیں تو عدم سے وجود دینے والا بھی ماں کے پیٹ میں یہ آگاہ پورے کرنے والا بھی اور دنیا میں بھی بچپن سے کمال تک پہنچانے والے بھی اور ساری ضروریات پورے کرنے والے کون ہیں تو یہ ایک لفظ ہے رب اللہ لیکن اس کے پیچھے کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں ہر جگہ پر ہر وقت وہ اسی پر مستقیم رہے اللہ کے احکام کو جب اللہ ہمارے رب ہیں اللہ پالنے والے ہیں تو کامیابی اللہ کے ماننے میں ہے یا اللہ کے امر کو چھوڑنے میں ہے اللہ کے امر کو ان لنکال رب ان اللہ ثم مستقام تو فرشتے دنیا میں بھی ان کے لیے اترتے ہیں اور موت کے وقت بھی آتے ہیں اللہ تخاف تم ڈرو نہیں تم ایمان والے ہو اپنے کریم رب کی طرف اور جنت کی نعمتوں کی طرف جا رہے ہیں ولا تہزن اور دنیا کی جو پونجی چھوڑ کر جا رہے ہو تم نے اس میں اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے تصرف کیا تو اس پر جو چھوڑ کے جا رہے غم نہ کرو اور آگے جا رہا ہو وہاں گھبراؤ نہیں وہ اب شروع تمہارے لیے جنت جو نبیوں نے خوشخبری دی تھی وہ اب شروع بل جنت التی کن تم تو جنت کا جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کی بشارت موت کے وقت وہ فرشتے ان کو دیتے ہیں تو بھائی انسان اللہ نے بنایا اور ایمان کی دولت عطا کی ایمان اتنی بڑی دولت کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جس کا میں خالق اور مالک ہوں اور یہ چھ فٹ کا انسان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے اس کے نظام ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے ایمان کی وجہ سے میں نے اس کی جان کو بھی خرید لیا اور میں نے اس کے مال کو بھی خرید لیا اور اس کے بدلے میں کیا ہے جنت ہے اور اس کے بدلے میں اللہ کی رضا ہے وہ رضوان من اللہ اکبر اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے کہ ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے جنت کی وہاں کا حسن ہوگا وہاں کی جوانی ہوگی وہاں کی ہمیشہ کی زندگی ہوگی وہاں کے باغات ہوں گے وہاں کی نہریں ہوں گی سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات ہوں گے اور خوش ہوں گے اللہ فرمائیں گے مانگو مانگیں گے اللہ وہ عطا کریں گے کہ اللہ تم نے دنیا میں اس چیز کو پورا کیا جو اللہ نے چاہا اور آج اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی رحمت سے اپنی جنت کی نعمتوں سے تمہیں نوازیں گے ولکم فیحا ماتشتہی انفسکم ولکم فیحا ماتدعون نزلا من غفور الرحیم وہ رب جو بہت گناہوں کو بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اس کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے تو بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اس ایمان کی حالت میں کہتے ہیں تمہیں جو کانٹا چوبے تمہیں کوئی ٹھوکر لگے تمہارے پسینے کا کوئی قطرہ گرے تمہارا آہ نکلے تمہارے بھوک کی ہر لہر اور تمہارے پیاس کی ہر لہر یہ عام حالت میں ایمان کی وجہ سے اس پہ یہ ہر لہر جو ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور پھر کیا شان ہے جب کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں اللہ کے دین کے لیے محنت کے لیے نکلے ہوئے ہوں اور اس میں جو کوئی حالات آ جائیں تو بھائی حالات مانگنے نہیں چاہیے لیکن اگر یہ حالات آ جائیں تو یہ اس پر یعنی دل مطمئن رہنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے جو ہم اللہ نے ہماری کامیابی کے لیے دی ہے تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ یعنی تمہارا تو بھوک کی ایک لہر تمہاری پیاز کی ایک ایک لہر تمہارا جو ہے کانٹا چپ جانا اس کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے اگر اتنی بڑی ہاں جو ہے پریشانیاں آ گئی ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے ہمارے لیے بھی رحمت کے فیصلے فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے اللہ فرماتے ہیں آزمائیں گے حالات بھیجیں گے دنیاوی زندگی آسائشوں کے لیے اور آرام سے آرام سے گزرنے کے لیے نہیں ہے دنیا کی زندگی بنائی مشقت کے لیے آسائشیں اور آرام موت کے وقت قبر میں اور آخرت میں کہ روح نورانی ہوگی مبارک ہوگی فرشتے لے کر نکلیں گے فخر ایک دوسرے پر کسی مقابل اس روح کو ہم اللہ کے دربار میں لے جائیں یہ نورانی اور خوشبودار روح ہوگی اللہ کے دربار میں اللہ پیش ہوگی اور پھر قبر کو جو ہے اس کے لیے آرام کی جگہ بنایا جائے گا میدان محشر میں انسان اٹھے گا تو جیسے یہ سرمایہ ایسا ہے دین کا کہ دنیا میں ہر وقت یہ سرمایہ انسان کے ساتھ یہ سرمایہ اس اس کے کے ان اعمال کے انوارات انسان کے ساتھ ہیں اور جب قبر سے نکلے گا تو نور ہم جیسا صاحب عیدیم و ایمان یہ نور اس کے انسانوں کے چاروں طرف یہ نور دنیا میں تو دل میں آتا ہے یہ روشنی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کون سے اعمال ہمیں جہن کامیابی دلانے والے ہیں اور کون سے اعمال ہمیں ہمیں نقصان میں پہنچانے والے ہیں یہ دل میں ہوتا ہے پھر قیامت میں یہ نور انسان کے چہرے اور جسم پر ہوگا اور اس کی رہنمائی کرے گا تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر ایمان کی دولت عطا فرمائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر یہ اس چودہویں پندرہویں صدی میں اللہ نے اپنی زندگی کے لمحات کو حضور کی محنت کو سیکھنے اور حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے کے لیے یہ وقت جو ہے لگانے کی توفیق عطا فرمائی یہ وقت ایک ظرف ہے ایک امانت ہے اللہ کی اور اس سے بڑا کام کوئی ہے نہیں روئے زمین پر اسپیشل روئے زمین پر اور اس کائنات میں کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا پہلے انبیاء میں سے ہر نبی کی ذمہ داری اور دائرہ محنت ایک قوم ایک زمانہ ہوتا تھا ایک نبی کے چلے جانے کے بعد دوسرے نبی آتے تھے وین من امت اللہ خلا فیحا نذیر کسی امت کو اللہ نے بغیر رہبر بغیر ڈرانے والے کے چھوڑا نہیں بلکل قوم ہاد اور راہ لانے والے انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی آمد پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے آپ کی امت کو اس میں جو ہے اس ذمہ داری سے ہے کن تم خیر امت ان اخرجت لناس تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کی رفا رسانی کے لیے نکالے گئے ہو اور وہ نفع رسانی کیا ہے تامرون بالمعروف و تنہا نان منکر و تو باللہ کہ تم نیکی کا حکم کرو گے اور برائیوں سے روکو گے اور اللہ پر ایمان والے ہو کیونکہ ایمان تو تمہارے اور پہلے امتوں کے درمیان شے مشترک ہے لیکن دعوت والی ذمہ داری ان لوگوں پر غیرت ایمانی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہ کرنا یہ ضروری تھا اس لیے آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا اے جبرائیل یہ بستی انہوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی اب میرا فیصلہ اس بستی کو اٹھاؤ اپنے پر پر اور الٹ دو اب جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ہے اے اللہ اس میں تو ایک شخص اس نے اپنا عبادت خانہ بنایا ہوا اور اس نے رہبانیت اختیار کی ہوئی ہر وقت وہ آپ ہی کی یاد میں آپ کی عبادت میں لگا ہو اس کے ہوتے ہوئے پلٹ دو اللہ نے فرمایا اسی کے سر پر پلٹ دو کہ وہ خود مجھے یاد کر رہا ہے مجھے راضے کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی غیرت ایمانی اتنی نہیں کہ جو لوگ نافرمانی کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس کے کیا اے اللہ تیری نافرمانی ہو رہی ہے اور یہ غم اللہ نے ہماری ذمہ داری بنایا ہے قرآن پاک میں اللہ نے قوموں کے حالات ذکر کیے تو ایک قوم تھی جو ہے سمندر کے کنارے اور مچھلی شکار کرنا ان کا کام تھا تو یہ دنیا کی زندگی بنائی آزمائشوں کے لیے حالات کے لیے کہ مزے سے زندگی گزار کر آ جاؤ نہیں ولا نب میرے ایمان والو ہم آپ آزمائیں گے من الخوف خوف بھیجیں وہ نقش من الموال مالوں میں کمی آئے گی وہ ہاں، پھلوں میں اور جو ہے کاروباروں میں کمی آئے گی بھوک آئے گی پیاس آئے گی تو بس جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تم خوشخبری سنا دو علیہم صلاوات میں رب و رحمہ و اولا قم المحتدون کتنی بڑی خوشخبری کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اللہ کی طرف سے اعزازات اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ کہ یہ ہیں راہ یہ پانے والے تو بہرحال وہ اب زندگی اچھی گزار رہے تھے لیکن دنیا کو تو اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے کہ اچھی زندگی گزر جائے پہنچ جاؤ اللہ کے پاس نہیں تو ان کو یہ حکم دیا کہ چھ چھ دن تم شکار کرو ہفتے کا دن اس میں شکار مت کرو اور یہ آزمائش کے لیے تھا چھ دن شکار کرتے تھے تو جتنا ان کی جو اللہ نے رزق رکھا وہ مل جاتا تھا اور اچھی زندگی گزار گزر جاتی تھی لیکن انسان کو ہرس اور ہرس ہے اور ہوا ہے اس کے دل میں ہفتے کے دن شکار منع کیا ہوا تھا ہفتے کے دن وہ مچھلیاں ایسے اوپر ساری مچھلیاں آ جاتی ہاتھ سے پکڑو کسی بالٹی سے کسی جو ہے تسلے سے لے لو تو ساری مچھلیاں اس میں آ جائیں اور اللہ کے حکم تھا اس میں نہیں تم نے پکڑنا تو ایمان والے تو پکے تھے کہ بھائی اللہ نے چھ دن ہمیں مچھلیاں مل جاتی ہیں ہفتے کے دن شکار منع کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور رزق دینے والی ذات کون سی ہے اللہ کی وہ تو بالکل رک گئے اور ایک قوم کہنے لگی لو بھائی ہفتے کے دن یہ مچھلیاں ہیں تو اس کا ہم شکار کریں گے اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہفتے کے دن سے پہلے جو ہے سمندر سے نالیاں بنا کر گڑھ بناتے اور ہفتے کے دن وہ مچھلیاں اس میں گڑھوں میں آ جاتی اور پھر جو ہے اگلا دن جو آتا تو مچھلیوں نے واپس جانا تھا تو وہ راستہ بند کر دیتے اور پھر اگلے دن کہتے دیکھو ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا ہم آج اتوار کے دن شکار کر رہے ہیں یہ چال بازی انہوں نے تو جو ایمان والے تھے دیکھو ایسا نہ کرو ایک قوم کہنے لیں کہ کیوں ان کو سمجھا ہے تم سمجھا رہے ہو جب یہ ماننے والے نہیں کہ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے دیکھیں پہلی قومیں غیرت ایمانی ان پر ضروری تھی اور غیرت ایمانی کی وجہ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کو دیکھنا اس کے لیے اس ناگواری کا اظہار کرنا یہ ان سے بھی مطلوب تھا اور یہ امت تو اللہ نے اس کو بھیجا دعوت کے لیے تو تین حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی ایک جو شکار کر رہے ہیں ایک جو ان کو روک رہے ہیں اور ایک کہتے ہیں بھائی ان کو مت روکو تو کہتے ہیں ایک دن ایسا آیا کہ اچھا یہ روکنے والے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا بھائی تم تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اللہ ناراض ہوگا اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی پکڑ انہوں نے اپنے اور ان کے بیچ میں دیواریں بنانی تمہارا ہمارا تعلق ختم کہ اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی تو دیواریں بنا کر وہ یہ الگ رہنے لگے وہ الگ ایک بیچ کی قوم تھی ایک دن صبح کو اٹھے تو دیکھا مشک بالکل مکمل خاموشی کیونکہ جب صبح شروع ہوتی ہے برتن کھڑکنے شروع ہوتے ہیں آگ جلتی ہے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے انسانوں کے باتیں زندگی کے آسار بالکل سناٹا یہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے دیوار بنائی ہوئی تھی دیوار کو توڑا تو دیکھا کہ جو نافرمان لوگ تھے اللہ نے ان کی صورت مسخ کر کے بندر ان کو بنا دیا تھا تو ایمانی غیرت ان کے ذمے بھی تھی اس طرح اللہ نے ہر انبیاء بھیجے کسی قوم کو نبیوں کے بغیر خالی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا اور اللہ فرماتے ہیں ہمارا احسان ہے وہ ہم محبوب کو انسان اپنے گھر میں سب سے اپنے ساتھ سب سے جو ہے راحت والی جگہ پر رکھتا ہے تو نبی کا حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہی یا عرش کے نیچے جنت فردوس میں ان کو پہنچا دیتے لیکن ساری کائنات پر ہمارا احسان ہے اور اس احسان سے نفع اٹھانے والے ایمان والے ہیں ان کے اعزاز میں ایمان والوں کا اللہ نے ذکر کیا ہم نے احسان کیا کہ اپنے نبی کو جہاں تریسٹھ سال کی زندگی دے کر تیئیس سال کی محنت والی زندگی تم میں جہاں لقد لقت من اللہ علیہ مومنین فیہم رسول من انفسم یتلو علیہم آیاتی وہ ذکی ہیں می محمد کتاب الحکمہ ہم نے تمہارے اندر بھیجا روئے زمین کا سب سے زیادہ گرم علاقہ بھوک اور پیاس اور معاشرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشکل علاقہ اور سب سے زیادہ بگڑے ہوئے انسان بیت اللہ کے چاروں طرف رہ رہے ہیں روم اور فارس کی حکومتیں ہیں ان کا ایک نظام ہے اگرچہ وہ بھی دنیا کی حوث میں ایک دوسرے کو جنگ کرتے ہوئے خون کی ندیاں بہاتے ہیں اور ظلم برپا کیا ہوا ہے لیکن سب سے زیادہ بگڑے ہوئے یہ لوگ بھی جو ہے عرب کے ان علاقے والوں کو اپنے ساتھ ملانا نہیں چاہتے تھے تو ان سب کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو یہ دعوت والی محنت اور علم دے کر جو ہے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے چالیس سال آپ نے گزارے اور چالیس سال کے بعد آپ کو یہ ذمہ داری ملی چالیس سال آپ کے اتنے مبارک اور اتنے جو ہے جو ہے اچھے سال تھے کہ سارے کے سارے لوگ سچائی اور امانت داری کی گواہی دیتے تھے آپ نے پوچھا تم نے مجھے کیسا پایا کہ وجدنا کا آپ کی کی سچائی ہم گواہی دیتے ہیں آپ کی امانت داری کی گواہی دیتے ہیں فرما اگر میں تمہیں کہوں کہ لشکر تمہیں لوٹنے کے لیے آ رہا ہے تم میری تصدیق کر دو گے کیوں نہیں اس منہ سے جو بات میں نکلی ہے وہ بالکل سچ ہو کر رہی ہے فرما فن ندیر تمہیں لشکر اور ڈاکوؤں سے نہیں میں اللہ کے آداب سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور جیسے وہ چرواہے بکریاں چراتے تھے اور جنگلوں میں اور جنگلوں سے دیکھتے تھے کہ پاس گاؤں والے میئر ہمارے گاؤں کو لوٹنے آئے ہیں تو دوڑ بھی نہیں دو جلدی دوڑ کر پہنچ بھی نہیں سکتے کہ یہ پیدل وہ گھوڑے پر ہیں اور آواز بھی نہیں پہنچ سکتی تو اپنی کمیز اتار کر اور اپنے ڈنڈے پہ رکھ کر اس کو لہراتے تھے کہ کوئی بستی والا دیکھ لے اور خطرے کو محسوس کر لے اور دشمنوں کے اچانک حملہ کرنے سے اور نقصان سے بچانے کے لیے یہ لوگ بھی تیار ہو جائیں فرمایا ایسے ہی میں اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں ان دن رکم اللہ اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور ابو سفیان ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں اگر تم اس کلمے کو کہہ دو تو یہ سارے بگڑے ہوئے روئے زمین کے سب سے زیادہ نافرمان اور بگڑے ہوئے انسان یہ سب کے سب مہذب اور مرتب ہو جائیں گے اور ان کی پاکیزہ زندگی ایسی مبارک ہو جائے گی کہ یہ تعدی علی قمیج العجم روم اور فارس اپنے شاہی سلیقوں اور آداب کو بھول کر تمہارے نبی کی سنت اور اسلام کے طریقوں پر چلیں گے تدین الکم العرب تعدی علیکم جدید العجم اور آپ نے اس کام جہ جو ہے محنت یہ دعوت والی محنت سے شروع کی آپ یتیم پیدا ہوئے مسکنت کی حالت میں زندگی گزاری اور آپ کی دعا تھی اللہ معاہری مسکینہ وہ آمت مسکینہ وہ شرنی فی زمرت المساکین کہ اللہ مجھے مسکنت کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکن اور جو ہے مجھے مسکینوں کے بیچ میں زندہ رکھا اور موت بھی جو ہے مسکنت کی حالت میں دے وہ شرنی فی زمرت المساکین اور مساکین کے زمرے میں جو ہے قیامت میں میرا حشر فرما تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ دعوت والا کام اس امت کے لیے اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے اور دوسرے کا اللہ پاک اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں آپ کہہ دیجئے ہادی سبیلی یہ ہے میری زندگی کا راستہ ادعو اللہ اعلیٰ بصیرت کہ بصیرت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میری زندگی کا بھی مقصد اور راستہ ہے اور جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اللہ نے اس کو بھی اس اعزاز سے نوازا ومن اتبا اور ومن احسن و اللہ بتاؤ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے کائنات میں اس سے اچھی آواز کسی کی ہو سکتی ہے تو بھائی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں جن جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت دوہری ہے آپ اپنی امت کے لیے دین بھی لے کر آئے اور دین کی محنت بھی لے کر آئے تو اسی طرح اس امت کی ذمہ داری خود تقوی والی زندگی کو اختیار کریں تقوا کسے کہتے ہیں صاف ستھری شفاف زندگی کہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک اس کے جسم پر رج ہیں بار کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے ایک ظاہری مثال ہے تو کہ یہ تقوا کہ اپنے آپ کو گناہوں کی آلائشوں سے گناہوں کی سیاہی سے گناہوں کی بدبو سے یہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کوشش کر رہا ہے ہاں گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً استغفار کر دیتا ہے اللہ اس کے استغفار کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کیا اللہ توبہ قبول کرنے والے کیا استغفار کو اتائی من زمب کم اللہ ذمب لہو جو توبہ یعنی اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا الپکی کی توبہ کی تو ایسے داغ دھبوں کو دھو دیتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا نہیں حالانکہ گناہ کی سیاہی اللہ کی پناہ سورج کی روشنی کو وہ جائے مدھم کر دے اس کی بدبو اللہ کی پناہ گناہ کی بدبو ساری دنیا کی جہاں کی بدبو سے زیادہ ہے اور اس کا اندھیرا سارے اندھیروں سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ پر معاف کر دینے والے ہیں اور ایک عجیب مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کیسے اللہ توبہ کرنے قبول کرنے والے کہ پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کو خون جس کے منہ کو لگا ہوا تھا اس نے کئی قتل کر دیے پھر اس کو ندامت ہوئی ندامت ہوئی تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی میں تو اللہ کے اللہ کے پاس جو ہے میں گناہوں کی معافی کی صورت میں جانا چاہتا ہوں تو ایک عبادت گزار کو بتا دیا علم اس کے پاس نہیں تھا اللہ کی محبت میں اللہ اللہ کر رہا تھا کہ دیکھو میں نے ننانوے مجھ سے خون ہوئے ہیں اور میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں توبہ توبہ اللہ کا ولی تھا عبادت میں لگا ہوا لیکن علم نہیں تھا اتنے بڑے نافرمان اور تم اب میرے پاس آ گئے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ توبہ تمہیں ننانوے خون کیا کہ چلو پھر سو پورے کر دیتا ہوں لیکن پھر بھی اللہ نے تقوینی طور پر کرایا حضور کے ذریعے بتایا کیا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ پر جری ہو جائیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ہمارے دل خوش ہو جائیں کہ ہمیں پچھلے جو گناہ ہوئے ہیں ہم اس سے توبہ کر لیں اور اگلی زندگی پر تقوی والی پاک اور صاف گزاریں اور جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس کو ادا کرنے والے بن جائیں تو عالم کا بتایا گیا عالم سمجھ گئے کہ جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول اس کو صحیح چلنے نہیں دیتا اسی لیے تبلیغ میں کیا ہے کہ جن بازاروں میں جن محلوں میں جن گھروں میں دنیا کی باتیں بچپن سے سن سن کر دل ہمارے سیاہ ان کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں اللہ کا راستہ یہ خود ایک نور ہے پھر مسجدوں میں ٹھہرنا پھر اللہ کی یہ نصرت کو ساتھ اللہ کے قدرت کو ساتھ لے کر اور نور کو ساتھ لے کر ایک ایک کے پاس جانا دعوت دینا ومن احسن ممن دعا اللہ تو اس لیے فرما تم اس گاؤں کو چھوڑ دو اور فلاں گاؤں میں چلے جاؤ کہ وہاں نیک لوگ ہیں اس تبلیغ میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے ان بازاروں کو اپنے ان محلوں کو اپنے ان گھروں کو جہاں سب سے بڑا نقصان کے یقینوں کی کمزوری اور اعمال کی میں جہاں کمی آئی ہے ان کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا اور ایمان اور اعمال والا بن کر پھر دعوت کے ذریعے اپنے سارے ماحولوں کو بدلنا دعوت والا کام اتنا طاقتور کام ہے اللہ نے دنیا میں ہمیشہ باطل کو ختم کرنے کے لیے نبیوں کو دعوت دے کر بھیجا نمرود کی نمرودیت کو اگر ختم کیا ہے ابراہیم اللہ نے ختم کیا لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے فرعون کی فرعونیت کو اللہ نے جو ختم کیا ہے اللہ نے ختم کیا ہے لیکن موسا علیہ السلام کی دعوت سے ایک نبی کی دعوت اور یہ تو پوری کی پوری امت دعوت والی ہے اس کے کیا کہنے کن تم خیر اخرجت للناس کہ تم تو بہترین امت ہو تو حضرات انبیاء کرام کی دعوت سے اللہ نے حامان کی حامانیت قارون کی قارونیت کو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے لیکن وہ ذمہ داری پہلے صرف نبی کی ہوتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی دائی اور بشیر اور ندیر بنا کر بھیجا تبارک الذی نزل الفرقان تو اللہ تعالیٰ جی ہاں اور وما ارسلنا سے بشیروں وہ نذیرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا کا دروازہ بند کر کے اب کوئی نبی نہیں آئے گا امت کو شریک وجاہد حق جہاد ہی ہو اجتباکم تم اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو لگاؤ جسے لگانے کا حق ہے کیونکہ اللہ نے تمہیں چنا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہم نکلے ہوئے تھے اور جوڑ چل رہا تھا اور پھر یہ جو حالات بارش اور یہ پریشانی آ گئی تو مسلمان کے لیے یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ مسلمان کو تو کانٹا بھی چوبے یہ بھی ایک نیکی ہے ٹھوکر بھی لگے یہ بھی ایک نیکی ہے اور مسلمان کی بھوک کی ہر لہر نیکی بنا کر لکھی جاتی ہے یہ تو عام مسلمان اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایمان کی حالت میں کیونکہ اللہ نے اس کے جان اور مال کو خرید لیا تو وہ لوگ جو اللہ کے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے ہوں اور پوری دنیا کو پوری امت مسلمہ کو دین کی محنت پر کھڑا کرنے کے لیے نکلے ہوں اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت چاہتے ہوں جن کا جان اور مال اور قوت صرف ہو رہی ہے اور جو راتوں کو کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہیں تو ان پر تکلیف کا آنا اس کی کیا قیمت ہوگی اور اس صبر کرنے پر اللہ کیسے ہدایت کی فداؤں کو قائم فرمائیں گے ہاں کہتے ہیں روم اور فارس کا جو باطل ٹوٹا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قربانیوں مجاہدوں اور صحابہ کران کی قربانیوں سے پیش کیا گیا کہ اگر آپ اپنی امت کے لیے آسانی چاہیں تو تہامہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور جہاں آپ جائیں یہ پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں اگر اللہ کے رسول اس کو قبول کر لیتے تو شاید صحابہ کے کرام کے صحابہ کرام کے گھر سونے اور <clears throat> چاندی کے ہوتے اور ہیرے جواہرات ان میں جڑے ہوتے روم اور فارس کی سلطنت نے ان کے پاسن کو بھی نہیں پہنچ سکتی تھی لیکن یہ کوئی اعلیٰ بات نہیں ہے فرمایا میں نے اس کو رد کیا اور میں نے کہا اللہ کا رسول سید الانبیاء اپنے لیے سب سے زیادہ سادہ اور سب سے زیادہ یعنی جو ہے فقر والی زندگی اے اللہ ایک دن مجھے کھانے کے لیے ملے میں آپ کا شکر ادا کروں اور ایک دن میں بھوکا رہوں کہ میں صبر کروں اس لیے کہ یہ زندگی بڑی قیمتی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں کہ ایمان والے کی زندگی تو ہر وقت اس کی کمائی کی زندگی ہے ان اصابت و سرا اس کو خوشی پہنچے تو فوراً اس کے دل اور زبان پر اور عمل سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے اور اگر اس کو غم پہنچے تو بھائی یہ ناگواری کا آنا اور یہ صبر یہ اتنی بڑی دولت ہے اتنا بڑا سرمایہ ہے پیچھے جو ہم سے ضائع ہو گیا اللہ اس کو معاف فرما دے اور آفیت کی زندگی مانگنی چاہیے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ناگواری پر صبر کرنا ان اللہ ما صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے اللہ تعالی ہے اسی لیے حضور فرما رہے ہیں کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے خوشی کے ملنے پر ایمان کی وجہ سے یہ شکر ادا کرتا ہے اور ناگواری کے آنے پر کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس میں میرے لیے خیر ہے تو پھر یہ ہے یہ صبر کرتا ہے اولا کیا فرما رہے ہیں وبشر صابرین صبر دین پر جمنا اور دین پر جمنے کے لیے جو کچھ مشقت اس کو صبر شمار کیا جا رہا ہے ان کو خوشخبری سنا دیجیے اولائک علیہم صلاوات من ربہم ورحمہ ان کے لیے اپنے رب ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور جو ہے ان کے لیے برکتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے انعامات تو بھی بہت اللہ تعالی ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس تکلیف کو اللہ تعالی ہمارے ہدایت میں کمال قبولیت کے لیے کمال اور پوری امت ایک مسلمہ کے لیے اس امت کے اس کام پر کھڑے ہونے کا ذریعہ بنا لے اور اللہ تعالی ہماری ان قربانیوں کو باقی جو امتیں اللہ کو پہچان نہیں رہی کفر کی حالت میں زندگی گزار رہی اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں اللہ ان کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنا لے تو اس کے لیے جو پچھلی کہتے ہیں جو پچھلی زندگی اگر اس محنت کے بغیر گزری ہے وہ ہم اللہ سے معافی مانگے اللہ نے یہ زندگی دی ہے اللہ کی طرف سے ہمیں یہ امانت ہے اور بھیجا گیا ہے ہمیں اس محنت کے لیے آسائشوں کے لیے نہیں ایا کا و یا معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے اور بہت خوبصورت اور حضور صلی اللہ علیہ کے کی آئی اس کے بعد اے معاذ ایا کا و دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش مت کرنا یہ نہیں کہ اللہ نعمتیں دے دیں تو ان کو میں نہیں نعمت اللہ دیں گے اللہ خوشگوار بنائیں گے لیکن تم اپنی صلاحیتوں کو ان میں نہ لگانا کیوں فن عباد اللہ علیہ متنا امین اللہ کی بندگی میں جو زندگی گزارنے والا ہے وہ تو عبادت کو اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلتا ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑا حکم اللہ نے دین بھی دیا نمازیں بھی دی احکام بھی دیے زکوٰۃ بھی زیادہ کی سب سے بڑا حکم اللہ نے دعوت والا ہمیں حکم دیا ہے دعوت والا ومن احسن قولا ممن دعا تو اس لیے بھائی ہم پر جو یہ حالات آئے بارش ہے اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ بارش سے ہم پر نہیں ہوئی کیوں بھائی پورے علاقے میں بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی بازار والوں پر بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی کارخانے والوں پر بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی جو اپنے اب وہ تو بےچارے پریشان ان کو تو حساب اور اللہ تعالی ہمیں ایک ایک اللہ فرماتے ہیں ٹھوکر لگ جائے کانٹا چپ جائے بھوک کی ایک لہر پیاس کی ایک لہر اس کے بدلے میں نیکی اور نیکی کے بدلے میں اللہ اپنی رضا اور جنت عطا فرمائیں گے ہاں صحابہ صحابہ کرام کرام پر پر جو ہے حدیبیہ حدیبیہ کے موقع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ منورہ سے احرام کی حالت میں چل کر کتنے مہینے کا سفر جو ہے طے کر کے اور مکے کے سامنے تشریف لے آئے ہیں اللہ نے نظام چلایا مکے والوں کا ہم داخل نہیں ہونے دیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا جاؤ مکے والے سے بات کرو ہم احرام کی حالت میں آئے اور ہم قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے اور ہمارے پاس ہتھیار ضرورت ضرورتیں لڑنے کے لیے نہیں آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مکے والوں سے بات کرنے کے لیے بات کی انہوں نے کہا عثمان تم اگر طواف کرنا چاہو تو طواف کر لو یہ بیت اللہ ہے لیکن ہم مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے انہوں نے کہا اے نہ فرمانو حضور کے یہاں طواف نہ کریں عثمان طواف کر لیں ایسا ہو نہیں سکتا حضور کو طواف کرنے کی اجازت نہ تو عثمان حالانکہ بیت اللہ سامنے اور کتنی بیت اللہ کی محبت تھی پورا سفر ہو چکا ہے پہنچ چکے ہیں لیکن اللہ نے بتلانا تھا اور حضور صلی اللہ وہ کفار آئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرطوں کو قبول کیا اور صحابہ کو حکم دیا احرام کھول دو یہ اتنا اے اللہ کے رسول مہینہ چل کر سردی گرمی برداشت کرتے ہوئے سفر کی مشقت برداشت کرتے ہوئے ہم تو ایئر کنڈیشن بسوں میں جائیں پانچ چھ گھنٹے بیٹھ کر اور جناب کھاتے پیتے ہو کر جو ہائے سفر نے ہمیں تھکا دیا اور ان کا مہینے کا سفر اور اونٹوں کا سفر اور گدوں اور گھوڑوں کا سفر اللہ اکبر کتنے تھکے ہوئے تھے اور سامنے پہنچ گئے احرام کھول لو صحابہ پر یہ بہت گرام گزرا آپ غالب اب سلما کے پاس ام سلما یا رسول اللہ یہ غمگین اتنے ہیں کہ ان کی آپ کا حکم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اے اللہ کے رسول یہ کہ حضرت عمر اے اللہ کے رسول ہم حق پر نہیں ہیں کہ بالکل حق پر ہیں کیا ہم میں سے مرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے بالکل جنت میں جائیں گے اور یہ کافر باطل والے نہیں ہیں بالکل باطل والے ہیں کیا ان کا مرنے والا اللہ کی ناراضگی کا مستحق نہیں ہے بالکل مستحق ہے جہنم میں جائیں گے اے اللہ کے رسول ہم ان سے کئی دفعہ غالب یا جنگ لڑکے جو ہے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں ان پر غالب نہیں آئے کہنے یہی ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں جو میری اللہ کا حکم ہوگا وہ تو میں, میں, وہی کروں گا ابو بکر نے بھی وہی جواب دیا اور پھر میں سلمان نے کہا آپ جائیے باہر آئیے اور آپ نے سر کو منڈوائیے اور احرام کھول دیجیے آپ آپ نے اپنے اللہ کو بلوایا سر کو مونڈا جب جانساروں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنے سر کے بال کو مونڈ رہے کہ واپس جانا ہے یہاں سے جب اللہ کے رسول تو صحابہ بھی ایک دوسرے کے سر کو مونڈنے لگے لیکن غم کی وجہ سے ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے کہ ان جو ہے استروں سے کھال بھی کٹ رہی تھی بال بھی کٹ رہے تھے بال بھی گر رہے ہیں اور خون بھی گر رہا ہے صحابہ کے جذبات پیس دیے گئے لیکن اللہ نے آئے تو تاری انا فتح نہ اللہ کا فتح مبینہ اے پیارے نبی ہم نے فتح مبین آپ کو عطا فرما دی خوش ہو گئے صحابہ اس لیے بھائی مسلمان کا تو ہر حال یہ خوشی کا ٹھیک ہے مشقت آتی ہے کمزور ہے تو اس پر صبر اللہ سے عافیت مانگنا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ٹھیک ہے اجتماع کے جوڑ کے لیے ہم جمع ہوئے وہاں جمع ہو گئے تھے اعمال کے بارش ہو گئی اللہ کا امر ہمیں یہ مشقت پیش آئی تو بھائی یہی مشقتیں انشاءاللہ ہماری ہدایت کی کمال کا ذریعہ اور انسانیت کے لیے ہدایت کے نقشوں کے جو ہے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی تو بھائی خب سب اس پر خوش ہیں نا انشاءاللہ کوئی شکایت تو نہیں ہے ہاں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے لیکن اللہ نے یعنی کہتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونچے مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں اور بندہ اس مقام والے اعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کوئی بیماری کوئی پریشانی کوئی بھوک اور پیاس بھیج کر اونچے مقام تک اللہ پہنچا دیتے ہیں شاید ہم وہاں رہتے ہوئے اور اعمال کرتے ہوئے یہ کھانا بھی چل رہا ہے پینا بھی چل رہا ہے اعمال بھی سن لیے ماشاء اللہ آرام بھی کیا اور دل کے جذبات بھی بدل گئے بہت بڑی بات تھی ایک ایک لگا وہاں بہت قیمتی ہے لیکن یہ بارش کا برسنا اور جناب والے پریشانی کا آنا اور ہمارا وہاں سے یہاں آنا اور یہ مشقتیں وہ تو ایک کانٹے کی مشقت بھی جو ہے مسلمان کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اللہ اے اللہ ہمارے جو آپ نے بارش جو ہے اتاری اور ہمیں جو مشقت آئی اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما کر ہماری ہدایت اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ امت کے اس کام پہ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنا دے تو بھائی کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے اور اس محنت کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ اور ہر حال میں اللہ کے امر کو دیکھیں گے خوشی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ناگواری کے آنے پر صبر کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے تو وہ انشاءاللہ سب پوری باقیہ زندگی اس محنت کو کرنے کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما جوڑ کے علاوہ باقی بھائی ہے جو ابھی تک چار مہینے میں چل رہے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے یہ ہے کہ ساڑھے نو بجے انشاءاللہ جو ہے ہاں، تشکیل شروع ہوں گی نیچے بیٹھ جائیں اللہ والے لوگ بیٹھ جائیں بھائی آپ سارے سارے مجموعے کو جو خراب ہو تشریح رکھیں بیٹھ جائیں تشہیر رکھیں پہلے اللہ نات سن لیں اطمینان کے ساتھ ضروری اللہ نات ہے جو جوڑ کے علاوہ باقی احباب ہیں ان ان کی تشکیلیں ہوں گی ساڑھے نو بجے نیچے مسجد میں ستون نمبر ایک سو اکتیس میں تشہیر لائیں اور اپنی تشہیر کرانا ہے اور جو جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے واپس آئی ہیں اور دس دس بجے ان شاء کارگزاری کے حلقے لگ جائیں گے ملک میں تشریف لائے اپنی کارگزاری سنا دیں اور جو جماعتیں کل بن گئی تھیں یعنی جوڑ کے علاوہ جو جو, جو اوقات میں چل رہے ہیں جو جماعتیں کل بن گئی تھی دس بجے اسی ممبر سے انشاءاللہ ان کے لیے ہدایت ہوگی ہدایت سنیں ہدایت کے بعد انشاءاللہ شاء جماعتیں اللہ کے راستے میں روانہ ہوگی اور جن بھائیوں نے واپسی کی بات سنی ہے دس بجے ان شاء اللہ واپسی کی بات ہوگی واپسی کی بات سن لیں جوڑ والوں کے لیے اعلان یہ ہے کہ قریب کے علاقے میں بسیوں میں میں تشریف لے جائیں عمال کرتے رہیں رابطے میں رہے ان شاء اللہ اللہ کی رات کو امید ہے ان شاء اللہ دھوپ نکل جائے گی ہوا چل جائے گی ان شاء اللہ میدان صحیح ہو جائے گا پھر ان شاء اللہ ہمیں تو پانچ دن کے جوڑ ہیں ابھی تو یہ ہے کہ کل شام کو شروع ہوا تھا اللہ کی طرف سے جو جو سہ اللہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں اسی کو ان شاء اللہ انسان کی اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے تو قریب کی بچی لے جائیں عمال کرتے رہیں اور رابطے میں رہے ان شاء اللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ان شاء اللہ پھر آپ آزاد تشریف لائیں گے اور ان شاء اللہ ہمارے شروع ہو جائیں گے اب بجٹ ختم کی دعا پڑھ دیں سبحان اللہ بے ہم دے سبحان کے اللہ بے ہم دے گا ارشد اللہ اللہ اللہ عمدہ ارشد سبحان رب کر بے اس پیسے پور وسلام علیہ وسلم الحمد للہ